ایک وہ جنہوں نے ان تمام مثالوں میں اللہ کی حکمت کو مان لیا تھا اور یوں کہا کہ اللہ جو بھی مثالیں دیں اس میں حکمت ہے یہ بات الگ ہے کہ حکمت ہمیں سمجھ میں نہ اور دوسرا اعتراض کرنے والا گروہ تھا انہوں نے اعتراض کر کے اپنے آپ کو رات سے ہٹا دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم ذریعہ ہدایت بھی ہے اور جو لگاتار انکار کرے اس کے لیے دلالت کا سبب بھی ہے گمراہ ہونے کا سبب بھی ہے جنہوں نے مانا اور جتنی آیتیں اترتی گئی اس کو مانتے گئے ان کے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی گئی اور وہ قرآن کے ماننے والے کہلائے اور دوسرا گروہ لگاتار اعتراض تنقید اور تقزیب میں لگا رہا یہی قرآن کریم ان کے لیے دین سے دوری کا اور کس کو فجور کا سبب بنا یہ فاسدین کون ہیں ان کی کیا خراب علامتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں اللہ عبد اللہ نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عبد و پیمان تھا جو قسمیں کھا کر انہوں نے طے کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے یہ کون سا آند و پیمان کی بات کرتے ہیں عالم ارواح میں اللہ تعالی نے تمام بنی آدم کو جمع کیا ان کی ارواح کو جمع کیا تھا اور سب سے اقرار کیا تھا کہ تم مجھے اپنا پرور اور پالن ہار مانتے ہو کہ نہیں تو سب نے بیت زبان کہا کہ ہم آپ کو اپنا پرور دار پاور کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن دنیا میں آنے کے بعد دوسرے کئی معبود گڑ لیے اور اپنا اندو و پیمان بھول گئی کہہ کے آئے تھے کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے یہاں ہر چیز کی پرستش کر رہے ہیں تو وہ آمد و پیمان توڑ دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بھی آپ دو پیمان رکھے ہیں تعلقات کے رشتوں کے جنہوں نے ان کو بھی توڑ دیا جو ایمان لاتے تھے یہود میں سے یا جو کافر مسلمان ہو جاتے تھے ان سے مشرقین اپنے رشتے منقطع کر دیتے تھے ویسے بھی شریعت مقدسہ نے رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ رشتوں کو حتل امکان جوڑا جائے اور سیلا رحمی کا معاملہ کیا جائے پتا رحمی کو پسند نہیں کیا گیا انسانی تعلقات کو برقرار رکھنا فرمایا گیا جیسے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا دوستوں کے ساتھ یارانہ برتاؤ کرنا پڑوسیوں کے ساتھ اور ہمسایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تمام حکم دیے گئے تھے اور آج بھی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم پر اعتراض کر دیا ہے ان کا اندرونی حال بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ نہ رشتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں نہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں زمین میں فساد کا سبب ہیں اصل میں فساد اندر آتا ہے پھر اس کا اثر باہر ظاہر ہوتا ہے پہلے اندر بگاڑ آتا ہے بعد میں وہ بگاڑ باہر ظاہر ہوتا ہے تو انہوں نے چونکہ اپنا اندر ہی بگاڑ لیا ہے اس بنا پر باہر کے تعلقات بھی ان کے بگڑے ہوئے ہیں جب ان کا اللہ کے ساتھ ہی تعلق بگڑا ہوا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی تعلقات ان کے خراب ہیں یہ لوگ نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو خسارے میں ہیں وہ دوسروں کو خسارے میں مانتے ہیں جو بھی اگلے باتیں ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور سامنے والے باتی پر ہیں اس کا فیصلہ کہاں ہوگا اس کے فیصلے کے لیے اللہ نے قیامت کا ججمنٹ کا دن رکھا ہے وہاں سب کے فیصلے ہو جائیں گے کون حق پر ہے کون باقی پر ہے رضوے بدر میں ادبا شہبا اور ربیہ تینوں نے للکار لگائی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں لڑنے کا اوپن چیلنج کیا کہ کوئی ہے مرد میدان آ جائے لڑے ہمارے ساتھ تین انصاری جوان نکلے انہوں نے ان کو واپس کر دیا کہ ہم کسانوں سے نہیں لڑیں گے یہ تو سب باندھ میں کام کرنے والے یہ لڑاکو تھوڑے ہیں ہم تو بڑے لڑاکا لوگ ہیں اور خاندانی لڑنے والے ہیں تو ہمارے مقابلے میں خاندانی لڑاکا چاہیے ہمارے ہم پلہ لوگ لاؤ ان سے مقابلہ کریں گے ان سے کیا مقابلہ تو ہندر سے حضرت حمزہ نکلے حضرت علی کرم اللہ وہ نکلے حضرت عبیدہ نکلے سامنے والوں سے مقابلہ کیا اب وہ اتنے دندناتے ہوئے آئے تھے جیسے وہ حق پر ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی والی جماعت کو کامیابی ادا فرمائی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم اپیل داخل کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمارا کیس ریفر کیجیے سنیے ہمارا کیس اتنے دندنا کے ہوئے اہل باطل آئے اور ہم ان کے مقابلے میں نکلے اللہ نے کامیاب بھی کیا لیکن آج فیصلہ کیجیے کون حق پر تھا کون باطل پر تھا تو اللہ نے قیامت کا دن کیوں رکھا ہے فیصلے کا دن جن کے دنیا میں کوئی فیصلے نہیں ہوئے ان کے فیصلے وہاں ہو جائیں گے اور دنیا میں دونوں طرف دلائل دینے والے دلائل دیتے تھے لیکن جب کل آخرت میں اللہ فیصلہ دیں گے تو کوئی چوں اور چرا نہیں کر سکے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق پر ہے یہ باتی پر ایک بات ختم ہوئی اب اللہ تعالیٰ پھر دعوت دے رہے ہیں کئی فتح قرون اب اللہ یہ وقل تم اموا تم اللہ کا انکار اور ایسی احسان فراموشی کیسے کر سکتے ہو اپنے محسن حقیقی کو کیسے بلا سکتے ہو تمہارا پروردگار جو محسن حقیقی ہے اس کا احسان معلوم ہے کتنا بڑا ہے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ تم نہیں تھے اور تمہیں وجود دیا سب سے بڑا احسان تو یہ ہم کتنی بھی طاقت لگاتے تو ہم دنیا میں تو آ نہیں سکتے ہم لوگ اپنی طاقت سے دنیا میں نہیں آئے ہیں اللہ کے لانے سے لائے ہیں ماں نہ بتا بکاضائیں ماں نہ بھوج نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا نہ ہم نے کوئی اپلیکیشن اللہ کے یہاں داخل کیا تھا کہ ہم لوگ دنیا میں آنا چاہتے ہیں اللہ نے کام کیا کہ تمہیں جسم کیا اور روح تمہاری جہاں تھی وہاں سے لا کے تمہارے خاکے کے اندر ڈال دی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ادم سے وجود نیست سے ہست نہیں تھے اور ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ تم نہیں تھے آدم میں بالکل سلیپ ہو گئے تھے وہاں سے تم کو نکالا اور وجود عالی بخشا خاطر خاں وجود کیا پھر کوئی مالدار بنا کوئی غریب بنا کوئی سخی بنا کوئی کنجوس مکھی چوس بنا کوئی وزیر بنا کوئی امیر بنا کوئی حاکم بنا کوئی محکوم بنا یہ سب نوعیتیں آئیں یہ سب آئی جب اللہ نے وجود کیا تب اگر وہ وجود ہی نہ دیتا تو کیسے دنیا میں آ سکتے تھے تو سب سے بڑا انعام تو ادب سے وجود ہے ایسے موجود کو اور ایسے وجود دینے والے کو تم کیسے بھول سکتے ہو مطلب نہیں بھول سکتے اگر تمہارے اندر کسی کا احسان اٹھانے کا جذبہ ہے کہ کسی کے احسان کو احسان مانتے ہو تو پھر سب سے بڑا محسن اللہ ہے دنیا میں چار آنے کا احسان کوئی کرتا ہے تو بار بار اس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں اور بار بار جو ہے اپنی باتوں میں اس کو لاتے ہیں کہ اس نے آڑے وقت میں مجھے چار دیے تھے حالانکہ بعد میں یہ بھی یہ بھی جو احسان فراموش نہ ہو وہ کرتا ہے ورنہ کہنے والے یہ بھی تو کیا ہے اس کا یہ کہنے والے یہ بھی یہ احسان فراموش لوگ ہیں جن پر کیے گئے احسانات جو بہت سمجھدار ہوتے ہیں احسان شناس ہوتے ہیں وہ تو زندگی بھر جو ہے احسان نہیں بھولتے ان کی باتوں میں تذکرہ کہ بھائی اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا کہتے ہیں سب سے بڑے محسن کون ہیں اللہ اللہ کا احسان کبھی نہیں بھولا جا سکتا ہے کہ اس نے ہمیں نیست سے ہست فرمایا پھر دوسرا بڑا احسان سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انہیں ہم نے رائے حق دکھائی ہمیں منزل کا پتہ کیا ہمیں جنت کے لائق بنایا جہنم سے بچنے کے راستے بتائے اور دنیا میں جینے کے اصول سکھائے اخلاق والی زندگی کیسے گزاری جائے یہ بتایا کہ پتہ کیسے بھول سکتے تم یہ استفام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بھول سکتے وہ کن تم امواتا تم نہیں تیرکان یا تم پھر تم کو اللہ نے زندگی دی زندگی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے جتنے احسانات کے بعد میں پہلی زندگی زندگی ہی نہ ہو تو کون سے احسانات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کون سی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہر نعمت سے فائدہ اٹھائے گا زندگی کے بعد تو زندگی بڑی نعمت بھی اس کے بعد سب انعامات سب احسانات ہیں لیکن اللہ تو آگے چل کر ایک اور بات فرماتے سوم تو کم زندگی اگر نعمت ہے تو مر جانا بھی نعمت ہے ایک حد تک آدمی جیتا ہے پھر کہتا ہے موت آ جائے تو اچھا ہے اپنی زندگی سے آدمی کبھی تنگ آ جاتا ہے جو بوڑھا دوسروں کا دست نگر بن جاتا ہے وہ خود چاہتا ہے کہ اب موت آ جائے موت ایک فطری چیز ہے جہاں زندگی آئی ہے وہاں موت آئے گی اس لیے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اقامت تجھے پیغام ہے سفر دیتی ہے یہ جو دنیا میں قیام ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ سفر کرنا ہے اور زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے زندگی آئی ہے تو زندگی کے بعد موت بھی آئے گی تو مر جانا یہ بھی ایک نعمت ہے موت کا واقع ہونا اس لیے فرمایا الموت و تم فت المومن موت ایمان والے کا تحفہ ہے آخرت کی سب نعمتیں اس کی منتظر ہیں اس کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں اسے دینے والے ہیں کیا کیا عطا کرنے والے ہیں تو فرماتے یومی تو کم پہلے نہیں تھے تو جب نہیں تھے تو ایک موت تھی تاری عدم یعنی موت تو نہیں تھے نہیں تھے یعنی موت تاری تھی پھر اللہ فرماتے حیات آئی حیات کے آنے کے بعد دوبارہ موت آئے گی یہ دوسری مرتبہ موت آئے گی دو موت اس کے بعد فرما سوما آ گیا پھر اس کے بعد جو زندگی دیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی سوم گئی تھے تو شرون پھر اس کے بعد تمہیں محشر میں میرے پاس جمع ہونا ہے تو گویا آیت میں دو موت اور دو حیات کا بس ہے پہلے نہیں تھے تو ایک موت آئی تھی پھر حیات کے بعد دوبارہ موت آئے گی اور آدمی عالم برزخ میں سلیپ ہو جائے گا انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے ایسی ایک مطلب تقریر کی تھی میں نے اپنی جوانی کے زمانے میں تو میرے والد صاحب نے مجھے پوچھا تھا کہ تجھے کیا ازلی اور ابدی کا پتہ ہے بڑی بڑی باتیں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں ازلی اور کس کو کہتے ہیں البت کیا سمجھیں گے لوگ سمجھانا مقصد ہے بھاری الفاظ استعمال کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے سامنے والا بات سمجھ جائے فساد کو کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ماضی میں ایک زمانہ دراز جس کو گجراتی میں اتیت کہتے ہیں اس کو ازل کہتے ہیں ماضی میں ایک long time in the past اس کا نام ازل and the longer time in the future ever lasting life اس کو اگل کہتے ہیں ہمیشہ رہے گا تو انسان تھا نہیں لیکن اللہ نے وجود دیا تو وجود آیا تو ختم نہیں ہوگا اب اس کے بھیس بدلتے رہیں گے اب اس کے عالم تبدیل ہوتے رہے یہ رحم مادر سے نکلا ایک بڑی دنیا میں آیا اب یہ بڑی دنیا سے آگے جائے گا تو اس سے بڑی دنیا آئے گی جیسے کنویں سے نکلے ندی میں آئے ندی سے نکلے سمندر میں گئے تو فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے عالم سے بڑے عالم کی طرف ٹرانسفر ہوتے جا رہے ہو اس لیے کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں انتقال کر گیا انتقال کا معنی ٹرانسفر ہو گیا اس کی ٹرانسفر ہوئی اور اس کی روح کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے اس کے جسم کو ہم لوگ رکھ دیں گے جسم خاک کی چیز ہے ہاتھ میں مل گیا اور روح رکھنے کی چیز ہے اس کے دو مقامات ہیں ریلین اور سجین ایمان والوں کی ارواح کو اللہ ریلین میں رکھتے ہیں اور مشرقین کی ارواح کو سات زمینوں کے نیچے سجین میں قید کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دو زندگیاں اور دو موت کا تذکرہ کیا پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے عالم برغف کے بعد عالم محشر آئے گا اور سور پونکا جائے گا اور لوگ سور پونکنے کے بعد مٹی جھاڑتے ہوئے اپنے سروں سے اٹھیں گے اپنی قبروں سے اور دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے اور کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ دوڑ کر کہاں جا رہے لیکن یہ جمع ہوں گے محشر میں محشر کہاں قائم ہوگا اس میں لوگوں کے اقوال ہیں جہاں بھی ہو اخواہ یہ ہے کہ دنیا کو بالکل سطح بنا دیا جائے گا پہاڑ بھی اڑا دیے جائیں گے مکانات ختم کر دیے جائیں گے اور پورا ملبہ بالکل سپاٹ میدان ہوگا اور اس کے اندر جو محشر ہوگا اور محشر کا پھر اللہ تعالیٰ کتاب لیں گے اس کی لمبی تاریخ حدیثوں میں بیان ہوئی ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا لیکھا جوکھا تیار ہوگا اور حساب ہوگا یوم الحساب یہ حساب کتنا لمبا چلے گا یہ اربوں خربوں لوگ ہیں ان کا حساب کب تک چلے گا کہاں تک چلے گا ہمارا حساب کب ہوگا فرما ہر ایک کا حساب ہر ایک کے پاس موجود ہی ہے جیسے پینٹ ڈرائیو کے اندر سب کچھ ہوتا ہے اس طرح گلے میں ایک پینٹ ڈرائیو ڈال دیں گے اور سامنے کمپیوٹر دے دیں گے اور ریزلٹ دیکھنے کو کہیں گے کہ ریزلٹ تم ہی دیکھ لو تمہارا حساب تمہارا ریزلٹ تمہارے سامنے ہے ہر آدمی اپنا ریزلٹ دے دے گا معاملہ اس کے ریزلٹ کے مطابق کیا جائے گا جنت والا جنت میں جائے گا جہنم والا جہنم میں جائے گا آرام والا آرام میں جائے گا اور اس کے بعد جنتی جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے گیا ہے اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا بہت دوستی کسی کے ساتھ وہ اپنا بہترین مکان اس کو دے دیا تو چند سالوں کے بعد اس کو نکالتے ہیں کہ اب نکل بہت ہو گیا لیکن رب کائنات جس کو جنت دیں گے وہ ہمیں کے لیے دیں گے کبھی نہیں کہیں گے کہ تجھے نکلنا ہے وارث بنا دیں گے جنت کا وہاں کے مقامات کا وہاں کے محلات کا وہاں کے باغات کا مالک بنا دیں گے کتنی بڑی بات ہوگی دنیا میں پندرہ بائی پینتالیس کے مکان کے لیے دماغ پاشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دس گنا دنیا دیں گے اور مالک بنا دیں گے تو کتنا خوش ہو جائے گا وہ اور پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ مکان نہ پرانا ہونا ہے نہ جونا ہونا ہے نہ اس میں کوئی اینٹ گرنی ہے نہ کچھ ہونا ہے ہمارے حضرت حکیم الاسلام فرماتے تھے کہ اپنے محل میں بیٹھے بیٹھے سوچے گا کہ اس کا کلر اب ذرا پرانا ہو گیا سوچے گا اتنے میں کلر چینج ہو جائے جو چاہت میں اس کے آئے گا وہ رنگ لگ جائے گا ایسا زبردست وہاں کا نظام ہے اب جہنم میں جانے والوں کے دو حصے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو مشرقین کا ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اس کے لیے جہنم کا آزاد برائے آزاد ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ ایمان والے اپنے گناہوں کو جلانے کے لیے اور وہ میل کچل دور کرنے کے لیے ڈالے جائیں گے جیسے کہ کھولتے ہوئے پانی کے اندر میلا کپڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا میل کچیل بٹ جائے اور دھوبی جو ہے وہ پچھاڑتا ہے اور پٹکتا ہے یہ پٹکنا در حقیقت یہ دلہا صاحب کے پہننے کے لائق کپڑا بنانا ہے جب پہنے تو سج جائے جس کو پہنایا جائے گا اس کے جسم پر سجے نا اس کے لیے اس کو پٹک رہا ہے اللہ والوں کے یہاں جاتے ہیں تو وہ بھی دھوبیوں کی طرح دل کو پچھاڑتے ہیں پٹکتے ہیں اصلاح کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ میاں کے سامنے پیش کرنے کے لائق بناتے یہ دل ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے والا اس کے دانت ہیں اس کا میل کچیل ہے اس کے دھبے ہیں سب کاٹ کوٹ کے ختم کرتے ہیں اس کے لیے ذکر ہے اور رات کا پانی ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر مراقبہ کا ڈٹرجنٹ ڈالا جاتا ہے اس کے ذریعے سے چمکدار ہوتا ہے دل اور پھر اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے قابل ہوتا ہے اور اس کے لیے فیض اوپر سے آتا ہے سلسلوں سے ملتا ہے فیض آدمی جب سلسلے میں جڑتا ہے تو ایک دم سے اس کو کچھ فوائد نظر آنا شروع ہوتے ہیں سمجھتا آتا ہے بہت بڑا کمال ہو گیا تم کمال والا نہیں ہوا سلسلے کا فیض ہے اوپر سے آ رہا ہے جماعت لے کے نکلے بڑا استقبال ہوا دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی کہ ماشاء اللہ میرے بیان میں کیا کمال ہو گئی دعوتوں پہ دعوت ہو رہی تو وہ تو بڑوں نے محنت کی تھی اس کا نتیجہ تجھے مل رہا ہے تیرا کچھ کمال نہیں ہے بڑوں کا کمال تھا جنہوں نے ڈنڈے کھائے تو تجھے انڈے مل رہے لیکن تم نے سمجھا کہ میں با کمال ہو گیا کوئی کمال نہیں کسی کا سب کمال اللہ کے ہیں وہ جسے چاہے اپنے کمالات میں سے ایک ذرہ دے تو اس کو چمکا دے دینے والے تو وہ ہیں فیض عطا کرنے والے تو وہ ہیں سلسلوں میں جوڑنے سے آدمی کو اوپر سے کنیکشن ملتا ہے اور اس کا فیض ملتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ سلسلوں کا فیض سمجھے خیر تو میں کہہ رہا تھا تم میں لے گے تو جن لوگوں کو سزا مل جائے گی تو پھر ان کا نوٹس نکالا جائے گا کہ ان کا سزا کا کوٹا پورا ہو گیا فرشتے کہیں گے انہوں نے یہ یہ گناہ کیے تھے اس کی یہ یہ سزا ان کو مل گئی لہذا اب ان کو جنت کے لائق بنا دیا گیا ہے ان کی لسٹ نکلے گی کوئی حافظوں کی سفارش ہوگی کوئی والدین کی سفارش ہوگی کوئی سرکار کی سفارش ہوگی اور پھر اس کو وہاں سے نکالا جائے گا اور پھر جنت کے اندر داخلہ لے جائے گا تو ایمان والوں کو بھی جانا پڑے گا جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے برائے تہذیب اور کافرین کو جانا پڑے گا برائے تعلیم یہ دونوں میں فرق ہے اب فرماتے ہیں کہ ایسے پرور نگار جس کے احسانات کا یہ عالم ہے کہ تم ایمان قبول کرو تو ہمیشہ کی تمہاری زندگی سدھار کے رکھ دے اور تمہیں ہمیشہ کی نعمتیں عطا کرے اور تمہیں ہمیشہ کی جنتیں عطا کرے ایسے مہربان پروردگار کا انکار کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کی دعوت ہے توحید کی دعوت ہے سوچنے والوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے سوچو تو صحیح ذرا غور تو کرو اپنی عقل کا استعمال تو کرو کس کے احسانات ہیں ذرا غور کرو اور پھر اللہ کی طرف آؤ آگے فرماتے ہیں وہ ذات ابھی تو یہ بات بتائی اس نے تمہارے فائدے کے لیے دنیا میں کیا کیا نہیں کہی ہے ذرے سے لے کر آفتاب تک خطرے سے لے کر سمندر تک ٹکڑے سے لے کر پہاڑ تک گلے سے لے کر اناج تک پھل سے لے کر پھول تک سب پیدا کیا ہے نباتات کا ایک طویل سلسلہ جمادات کا ایک طویل سلسلہ اشجار و احجار کا ایک طویل سلسلہ یہ سب کس کے لیے ہے پر میں یہ سب تمہارے لیے لدی الگ الگ فی الارض سے دنیا میں ہر چیز جو ہے فائدہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کانٹے کا بھی فائدہ ہے چوبے تو یاد آ جائے گا لگو جائے گا کانٹے کا بھی فائدہ ہے کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں اور کچھ بھی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں اس کے کارخانے میں جو ہے سب اچھا ہے لیکن وہ اچھا یوں سمجھ میں نہیں آتا ایک آدمی نے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ گندی نالی کے اندر کیڑے کی کیا ضرورت ہے یہ کیڑا کیا کام کا ہے کیوں پیدا کیا اس کو ایک مرتبہ اس کو ایک پھوڑا نکلا ہے اب یہ پھوڑا کسی طرح اچھا نہیں ہوتا دوا دارو علاج کی دنیا سب تھک گیا کر کے لیکن کسی صورت میں یہ ناسور اچھا نہیں ہوتا میں نے دیکھ فقیر چلتا ہوا آ رہا ہے اس نے پکار کر کہا بھائی کوئی بیماری ہو مجھے بتانا اللہ کے فضل سے میں دوا دوں گا شفا ہو جائے گی مرتا کیا نہ کرتا اس نے کہا بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹروں کو بتا کے تھکا ہوں چلو اس کو بھی بتا دوں بتایا اس کو پوچھا ناسور بتایا اپنے ہاتھ کا پڑھنا ہو اس کا تو بہت آسان علاج ہے ارے میں تو مشکل علاج کر کے تھکا ہوں بالکل آسان علاج بتائیے سامنے یہ کیڑے جو نالی میں چل رہے ہیں اس میں سے چار پانچ پکڑ جاؤ اچھا اور ان کو جلاؤ اور جلا کر جو راک نکلے وہ ناسور میں بھر دو اس نے کیا اور بھر دیا اور اللہ نے چھپا دے اب آج سمجھ میں آیا کہ گندی نالی میں چلنے والا کیڑا بھی دیتا کر اس کے پیچھے بھی راز ہے حکمت ہے تو اللہ کی راز اور اللہ کے مخلوق کی راز کی کس کو کس کام کے لیے لیکن بنایا ہے سب کو ہمارے لیے اللہ خلق الگ تم ماف اللہ زمین میں آسمانوں میں جو ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نظام کو ٹھیک کیا اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے متمکن ہوئے کیسے فروکش ہوئے عرش پر یہ ہم کو پوچھنے کا وہ نہیں بھائی چڑیا پوچھے شیر کا حال تو اچھا نہیں معلوم اور پلیاں شیر کے بارے میں گفتگو کرے تو بری بات ہے اور چونکہ جو ہے شیر پر کلام کرے تو اچھا نہیں لگتا تو بھائی ہماری شان نہیں ہے کہ اللہ کیسے عرش پر متمکن ہوئے اور بیٹھے ہم لوگ حل کریں اس بنا پر علماء نے فرمایا کہ مان لو اس کو جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے ان کو مان لو جو قرآن کہتا ہے اس کو ماننے میں فائدہ ہے تو پہلے تو ایک بات کہی کہ مان لو اور استوا کے بارے میں پڑھنا ہے اجتوا معلوم معلوم پر ایک لطیفہ یاد آیا ہمارے ساتھ سفر میں ایک حج میں ایک ساتھ تو وہ ٹینٹ کے باہر احرام کی حالت میں کچھ سگریٹ پی رہے تھے اتفاق سے وہاں سے ایک عرب گزر رہا تھا تو اس نے عربی میں کہا کہ تدخین ممنوع یہ بھی عربی کا ماہر ہے اس نے کہا فی معلوم یعنی مجھے معلوم ہے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بھائی استفا تو ہم ہو گیا ہے اللہ کا کیسا ہے کیفیت معلوم نہیں ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنے کو بھی دم قرار دیا اس کے بارے میں کوئی سوال مت کرو کیونکہ اگر سمجھائیں گے تو بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے ہم بیٹھتے ہیں اسٹیج کے اوپر چڑھ کر ایسا بیٹھے ہیں ہم کرسیوں کے اوپر ہم سوار ہو کر جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے اللہ بیٹھے ہیں اللہ کی شان کے مطابق بیٹھے ہیں بس اتنا سمجھو کہ وہ اس کی شان کے مطابق جلوہ افروز ہے بس فرماتے ہیں یہ دعوت ہے کیسے انکار کر سکتے ہو احسانات تو دیکھو اللہ کے تمام انعامات کو دیکھو ان تمام انعامات کو اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ سوچنا شروع کرے گا تو اسے کلمہ پڑے بغیر چارے کار نہیں بس یہی دعوت ہے توحید کی جو قرآن کریم بہت زور سے اور بڑی طاقت کے ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہے جناب حافظ سید محمود صاحب جو انتقال فرما گئے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے حضرت مفتی لاجپوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے حضرت مفتی صاحب کے بہت سے شاگرد تھے جن میں سے ایک ابھی مرحوم ہوئے ہمارے مولانا ایوب صاحب کے والد صاحب وہ حضرت مفتی لاکھوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے حفظ کے شاگرد تھے اور ان کا حفظ مجبور تھا اپنے زمانے میں اور بہترین قرآن کریم پڑھتے تھے دوسرے شاگرد جنہوں نے بڑی مسجد میں ایک عرصے تک تراویح میں قرآن کریم سنایا وہ حافظ سید محمود صاحب تھے وہ کچھ الحام قاری بھی تھے وہ بہترین قرآن کریم پڑھتے تھے اور ان کو اخیری زمانے تک قرآن کریم حفظ رہا اور ایک عرصہ دراز تک انہوں نے قرآن کریم کی خدمت انجام دی اور بڑی مسجد کا حق انہوں نے ادا کیا حضرت مفتی صاحب کے سامنے انہوں نے قرآن کریم ایک عرصہ دراز تک سنایا اور لوگ بڑے والدانہ طور پر سننے کے لیے بڑی مسجد میں جمع ہوتے تھے کہ بھائی سید محمود صاحب پڑھانے والے ہیں لیکن لوگ زمانے کی نیرنگیوں کے ساتھ اپنے اسلام کو بھول جاتے ہیں ان کے اقوال کو ان کے اعمال کو ان کی زندگیوں کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریب رحمت فرمائے بڑے جید حافظ اور بہترین قرآن کریم پڑھنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا ابھی پرسوں انتقال فرما دے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مفرت فرمائے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات ادا فرمائے دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے قاری فاروق صاحب روید روی نے آج دوپہر کو اطلاع دی کہ ہمارے علاقے کے موقع مفتی مفتی عبداللہ صاحب روید روی دامت پر ادا ہوں ان کی والدہ کافی دراز عمر کی تھیں وہ آج دوپہر انتقال فرما گئی تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے پورے خاندان کو صبر ادا فرمائیں اور مرحومہ کو بے انتہا جو ہے جنت میں اعلی مقام ادا فرمائے ہمارے حفیظ حافظ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اعلی اور بالا مقامات اور قرآن کریم کی خدمات کا سلا نصیب فرمائیں اور لشان وہ جتنے رشتہ داران پیچھے ہیں ان تمام کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل نصیب فرمائے واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتمضي لنا بها جميع الحاجات اللهم اللهم اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل خيرا من اشف اشف مرضانا ومرضى المسلمين المسلمين المسلمين وارحم موتانا وموتى اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن ولمن حق علينا بالدعاء واغفر لجميع والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللہ منهم محمدین ان سميع کا مجيب الدعوات مجیب قاضي الحاجات یا یا حل المشكلات یا کافی المهمات یا دافع الفریت یا شافی الامراض ان على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شام حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما اے اللہ ایمان کا قدردان بنا اے اللہ ہمیں با حیا اور با اخلاق بنا اللہ جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا عاشق بنا تلاوت قرآن کا شیدائی بنا اے اللہ نوجوانوں کو مسجد کی طرف آنے والا بنا اے اللہ نمازوں میں پختگی نصیب فرما اللہ نماز کی حقیقت عطا فرما عبادتوں کی حقیقت عطا فرما تلاوت کا جذبہ عطا فرما اے العالمین جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات ادا فرمان مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرمان اے اللہ قبر میں نور برسا کروٹ کروٹ سکون ادا فرمان اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرمانے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منظور فرما Thank you. دیر کے لیے ہم ذکر اللہ کریں گے اور ذکر اللہ کے بارے لیے ان شاء اللہ مراقبہ اور مراقبے کے بارے میں ذکر کا طریقہ سب کو معلوم ہی ہے تھوڑا جہرن ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے ماں بہنیں بھی گھر پر جو ذکر کر رہی ہوں وہ اپنی آواز پست رکھیں ان کی آواز باہر نہ جائے اس کا خاص طور پر اہتمام اور خیال رکھنا یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ ذرا جہرن اور زور سے ذکر کریں گے اور ذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ اور اللہ کی ایک ایک تصویر ان شاء اللہ ہوگا اور اس کے بعد مراقبہ جو اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے وہ کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو اب سے تھوڑی دیر تک ہم ذکر کو جاری رکھتے ہیں سوا دینا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور سوا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا Amen. Oh اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے یہ لگاتار تصور جاری بیدار ہو بےدار چو بےداری اپنا پڈوڑے ہوئے جی جر نکر مچ بول چاؤ مش بول مچ بول آپ نے مجبور بجا کا سی کام اللہ کیا عزیز دوستوں یارو یہ دنیا پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں أنت أنت خير من من وليها ومولاها اللهم قلوبنا النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب نام من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إليك رب فعظمنا فعظمنا وفي وفي أنفسنا لك أعين الناس وعلى وعلى صراطك المستقيم أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق بننا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے خدائیوں سے درگزر فرمائے اپنا فضل اور کرم حل فرمائے رحم کے اور کرم کے فیصلے فرمائے اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرمائے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے اے اللہ ہماری اسلام کی غیر سے شکلیں پیدا فرمائے غیر سے تربیت کا سامان پیدا فرمائے اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائے ہدایتوں والی زندگی عطا فرمائے ایمان والی تیرے جان والی زندگی عطا فرما تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما اے اللہ نمازوں کا عشق عطا فرما تلاوت قرآن کا خدائی بنا تیرا ذکر نصیب فرما فرمانہ زندگی سے حفاظت فرما گناہ اور معاشیات کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے نیکیوں کا عشق عطا فرما نیکیوں کی طرف لپکنے والا اور دوڑنے والا بنا دے اے اللہ نماز کی پابندیاں نصیب فرما دے جو سستی اور جو کمزوری ہو اے اللہ اپنے فضل سے دور فرما دے اے اللہ ہمیں نماز کا پکا پابند بنا دے اے العالمین صبح کی رات کی جو بھی نمازوں کی سستیاں ہوں اپنے فضل سے ان تمام کو دور فرما اللہ عافیت اور چین والی زندگی فرما دے امن و امان والی زندگی عطا فرما دے ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما مقدر پر ہر قسم کے فساد سے اللہ پوری ملت کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرما اللہ با اخلاق زندگی عطا فرما اللہ با حیا زندگی عطا فرما اللہ جوانوں کو موبائل کی نئی نئی مصیبتوں سے حفاظت فرما اور اللہ ان کو دین کی طرف رجحان نصیب فرما اللہ ان کو مسجدوں کی طرف آنے والا بنا دے اللہ کھیل کے میدانوں سے انہیں چھٹکارا دے اللہ ضرورت کے مطابق کھیلیں اور اپنا وقت دین کے کاموں میں لگائیں ایسی توفیق عطا پیل اللہ کی جوانی کو سنبھالا عطا فرما دے اے اللہ نوجوانوں کی نوجوانی کو قبول فرما دے اور دین کی محنت کے لیے منظور فرما دے جوانی میں انہیں ذکر کا شوق دے دے نمازوں کو اور عبادتوں کا جذبہ دے دے اللہ ان کو تلاوت کا شوق دے دے اللہ انہیں سنتوں کا شوق دے دے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما دے اے اللہ مرحوم سید محمود صاحب کی مغفرت فرما جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات ادا فرما ان کے اچھے اعمال کا بہتر بدلا ادا فرما اور پھر وہ درگزر فرما اے العالمین جتنے مرحومین آرام فرمائے اللہ تمام کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات ادا بیمار ہیں شفاسہ فرما جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جب تک زندہ رکھے کے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت اور حفاظت ایمانی عطا فرما پورے بجنے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم سبھی کے پاس اللہ علیہ وسلم کے سب منظور کرنا